غلام مستفا صاحب دھمرایا دیگر معاونین دوست احباب دوستہ دی دعوت دوتے تشریف لیان آرے اور اس مبارک جلسے صدارت فرمان استاد العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد عبد المقید صاحب صاحب صاحب العالی سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان گرامی اج دا موضوع اپنے نظریات اپنے نظریات کی وضاحت اور برسر عام اعلان اپنے نظریات کی وضاحت اور اور اور اور ان کا برسر عام اعلان اس موضوعی غرض و گا مقصد اپنے آپ منافقت تو صاف ثابت کرنا اور حضرات سڈے بارے نظریات دے بارے معلومات جمع کرنا چاہتے نے انہوں دا سفر مختصر کرنا تاکہ کہ نو لمیاں ٹھوکر تے جھوٹ دے پچھے نہ چلنا پوے نہ چیز برملا اپنے نظریات نو صاف موٹے لفظاں چ پیش کر چھڑ دے تاکہ کوئی ایجنسی دے لوگ یا دوسرے تیسرے جڑے کوئی بعض مخالفین غلط بیانیاں کر دینے اور رنگ دیندے نے انہاں دی غلط بیانیاں بھی دور ہو جان تے دے سامنے حقیقت قریب ہو جائے اس دی ضرورت کیوں پیش آئیے سڈے دوست نے ضلع سیال کوٹ دے سید محمود حیدر شاہ صاحب سید عثمان حیدر شاہ صاحب دے بھائی برادر اکبر کچھ حاسدین نے انہاں نو پریشان کرن دی کوشش کیتی تو جی میں انہاں مینوں فرمایا ہے کہ انہاں دی درخواست دے اوتے ذاتی جھگڑے اناد رکھن والے اپنے گاؤں دے اندر ذاتی حسد لاد رکھن والے لوگ خصوصا کوئی ایک خادم نام دا بندہ ہے انہیں اپنے گاؤں دے اندر جنہ لوکاں نال او دے جھگڑے ذاتی دے سن اس دے او فریق مخالف جدو شاہ صاحب نال لگے نے دین دی وجہ نال انہیں وٹ مہر مارن آستے شاہ صاحب تو انتقام لین دی کوشش کی تھی حقیقت جو اپنے تو بدلہ لینا چاہتا ہے وچ استعمال شاہ صاحب نو کر لیا اور شاہ صاحب قبلہ دے بیان دے مطابق مخالف جڑے شاہ صاحب دے موافق اور دوست احباب نے او دے فریق مخالف رہنے کدی انہاں آن کے صاف بیان دتا پہلا کہ ساڈا ایتھے فلانا بندہ مخالف ہے ہو سکدا ہے کام اونے کیتا ہوے درخواست دین دا جیڑا سرکاری بندہ آیا سی اونے درخواست کڈ کے وکھا دتی او دے تے نام اس شخص دا ہی لکھیا سی شاہ صاحب نال غصہ انہیں اس گل کا ماریا ہے کہ جدو دا ذاتی جھگڑا چل رہا سی شاہ صاحب نو گواہ رکھیا سی شاہ صاحب گواہ گواہی گئے نہیں انہیں آخیا اچھا شاہ جی پھر کدی مل گے پھر ضلع حکومت نے سڈے دوستان اج سدیا سی پتہ نہیں پیشی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی میں انہوں نے وارد کی میں ملتان جا رہا ہاں۔ میں ایجنسی دے لوگاں دا سفر بالکل مکا چھوڑا گا جڑا انہوں لک چھپ کے ادھر ادھر معلومات لینی چشتی نے اپنے جلسے دی میز دے رکھ دینی ہے جب پیار کیا تو ڈرنا کیا دوستان گرامی سڈا عقیدہ صاف ستھرا ہے مشہور ہے عقیدے دے حوالے اتنے کلام نہیں کرنا چاہتا ہزار بار کر چکے ہیں اور دنیا جان جاندی اصا لوہے دی لٹھ سننی ہے سنت و جماعت رضوی رضوی بھی ہے مہروی بھی ہے چشتی بھی ہے چھپا چھپاونا منافق کا ریا مسئلہ اصا جڑے نظریات پیش کیتے نے ان نظریات کے حوالے نال اتنے وضاحت کرنا خصوصاً سڈے مخالفین حاسدین یا یہودیاں دے وفادار لوگ او سانو مجرم بنان دی کوشش کرتے نے الزام لا کے کہ ایک قائد اعظم دے خلاف نے پاکستان دے خلاف نے سکول دی تعلیم دے خلاف نے ٹی ویاں دے خلاف نے ووٹاں دے خلاف نے جمہوریت دے خلاف نے میں شاید شہری اتنے وضاحت کرنا چاہنا ابتدان میں گزارش دین ساڈا اسلام اسان ہر طرح دی نوی روشنی پانے ہیں ہم نوی پرانی کی اسا روشنی ہی ایک سمجھنے ہے جنو پاک محمد کریم دا دین آخر یہ قصہ جدید و قدیم یہ پرانی اور نئی روشنی یہ دونوں لفظ لانتی نے اصا لانت بھیجنے انہوں دونوں روشنی ایک ہی ہے ایک ہی تھی ایک ہی رہے گی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ فرمایا ہے تڈے کو نور تے روشن کتاب آئیے اتے جدید تے قدیم دی ونڈ خالق نہیں کیتی جدو نہیں کیتی جڑا کردہ ایسا انہوں یہودیاں دا کتا شمار کرنے لیکن وہ بھی کتے تو معافی مانگ کے ناراض نہ ہو جاوے کتا میں صاف موٹے لفظ کہہ دینا جڑا روشنی نمی تے پرانی آخ او یہ سور کہ کتا چلو نہ کتا ناراض نہ ہو جائے آخر میں بھی سفر کرنا ہوں یہ سور کہنا سا انہوں جا نوی روشنی دیا ونڈا کڈے وہ منافق ہے جب رسول ایک ہے تو روشنی بھی ایک ہے نہ کوئی دوجا رسول آ سکتا ہے نہ دوسری روشنی آ سکتی محترم پاکستان دے اندر خصوصاً سیاسی نظریات کے حوالے ل دو شخصیت مشہور نے ایک مسٹر جنا اور ایک کلندر لاہوری میں کلندر لاہوری نو کلندر لاہوری نو اپنا روحانی سیاسی دونوں لحاظ نال پیشوا مننا دوہل کہہ رہا ہوں کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی کو ناچیز چیز اپنا روحانی اور سیاسی پیشوا سمجھتا ہے میں جی انہوں کلندر کہنا اسی طرح کلندر اور عجیب بات یہ ہے کہ جنہوں اصا روحانی پیشوا منیا انہوں سکولی طبقہ بھی پیشوا روحانی جڑا فیصلہ سپریم کورٹ دے چیف جسٹس نے لکھے آس یا ملعونہ کے حق میں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ لکھا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے اس دے صفحہ نمبر دو دوتے تے تن دوتے قلندر لاہوری دا شعر پیش کر کے تے لکھے مندرجہ بالا شعر سے علامہ محمد اقبال اتے رے ہے لگی کھڑی ہے یعنی رحمت اللہ علیہ نشانی ہو دی اللہ والے اگے لکھیا ہے جو ایک مشہور رہنما تھے اور پاکستان کے روحانی باپ الحمدللہ اگر وہ کہتے ہیں تو میں مانتا ہوں اگر پاکستان والے علامہ کو اپنا روحانی باپ کہتے ہیں تو میں حقیقت میں مانتا ہوں وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں یہ بھی ایک سوال ہے اس کا جواب اندر سے دے رہا ہوں وہ کہتے ہیں ہم میں مانتا ہوں ہم مانتے ہیں جس سے اشارہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مانتے نہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے علامہ اقبال کی چھٹی ختم کر دی ہے محض اس جرم میں کہ اقبال کی روحانیت اور دین اسلام کے ساتھ وفاداری کو چشتیوں نے برملا ظاہر کر دیا ہے ماشاء اللہ تازہ ترین خبر ضلع سیالکوٹ دی مولانا فکار صاحب منڈی فیض آباد ننکانے والے نے کہ چ جتھے ساتھی گئے سن مدائیاں سدایا سی اونا کو پوچھا جج صاحب سن یا جڑوی سن اونا پوچھا تسا فضل احمد چشتی نو کہ منن والے ہو اونا کہ ہاں اونا کہ مڑ جاؤ مدایا کہ او تو فلانے نو این کہندا او کہندا جو مرضی کہندا تسی جاؤ شاباش مسلمانوں سونے محمد دے دا صدقہ نہ غلط سننے نہ غلط کرنے جڑے راہ چلنے ہیں ایتھے کوئی مائی دلال ساڈی ساری کانڈ نہیں لا سکتا اگر کسی دا زور ہوئے تو پنجاز مائی کر ویکھے میں روزانہ کلا پورے ملک چ پھرنا رات میر پور کشمیر سا سات گھنٹے دا سفر کر کے تڈے کول آیا صرف استاد محترم دے فرمان دے ورنم ورنم کوئی تک نہیں سی بنتا ایڈی لمبا سفر کر کے دل نو جلسے کرن دا دوستان گرامی پاکستان والے جس طرح چیف جسٹس صاحب لکھ رہے ہیں پاکستان والے روحانی باپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں دلیل کیا ہے وہ روحانی باپ کہہ کر دن منانا بند کر گئے ہیں اور ایسا ہر جگہ سے روزانہ دن منا چڈ لیے ہیں تھوڑے سامنے ہونے دن بنا لگا میں اقبال ایڈی وڈی گل آخر میں شہر اولیاء دے دامن بیٹھ کے تو میں ایڈا اعلان کر دیتا ہے کہ قلندر اقبال میرے روحانی پیشوا ہے میں ان کو اپنا سیاسی پیشوا بھی مانتا ہوں روحانی پیشوا بھی مانتا ہوں اور اسلام کا میں ان کو صحیح ترجمان مانتا ہوں مفکر کی حیثیت سے ہاں جی،, ہاں جی مفکر کے اندر یہ اشارہ ہے کہ میں ان کی تمام تر زندگی بچپنے سے لے کر آخری تک اس کو اپنی دلیل نہیں بناتا کیونکہ ان کا ابتدائی دور مفکرین ایسے ہوتے ہیں ٹھوکرے کھا کھا کر پہنچتے ہیں لیکن جو صاحب ہوتے ہیں ان کو ٹھوکرے نہیں ان کا ہاتھ مدینے کے داجدار نے پکڑا ہوتا ہے بہاول حق زکریہ ملتانی جیسے حق تو جم نے حق نہیں مرتے ہائے توجہ ہے لیکن اتنا ضرور ہے قلندر اقبال اپنی منزل مقصود اپنے آخری ایام میں حاصل کر کے دنیا سے تشریف لے اقبال نے بارے میرا موقف نظریہ بالکل روشن اور صاف ہو گیا اب اگلی بات مسٹر جنا مسٹر جنا صاحب اور پاکستان اور تعلیم جمہوریہ ان کے متعلق ہم کیا نظریات رکھتے ہیں میں برملا قلعہ کونا قاسم باغ دی چوٹی تے رکھ رہے سن لو اصا کی ہاں میں نے اجمالن اشارہ کر دیا کہ ہم اقبال کو کس طرح مانتے ہیں جس کے اندر یہ اجمالی جواب آ جاتا ہے کہ اقبال کے جو سیاسی مذہبی نظریات ہیں ہم انہی کو مانتے ہیں لیکن اگر کوئی وضاحت مانگے تو میں پیش کرتا ہوں عجیب گل ذرا غور نال سمجھنا میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں میں مسٹر جلا کو نہ خدا سمجھتا ہوں نہ رسول سمجھتا ہوں نہ نبی سمجھتا ہوں نہ ولی سمجھتا ہوں ایک سیاسی سا بندہ سمجھتا ہوں جو اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے تحت کام کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا اقبال کو میں روحانی پیشوا مانتا ہوں مسٹر کو میں روحانی پیشوا نہیں مانتا میں مسٹر کو اور اس کے پاکستان کو اسی طرح مانتا ہوں جس طرح خود خود مسٹر اپنے آپ کو اور پاکستان کو مانتے تھے سمجھتے تھے اور کہتے تھے اللہ میں پاکستان کو کوئی اسلامی سلطان نہیں سمجھتا میں مسٹر جناح کو بھی سیکولر سمجھتا ہوں اور میں پاکستان کو بھی سیکولر اللہ جس کا دور سے بھی تعلق نہیں بن سکتا اسلام کے ساتھ عجیب بات یہ ہے کہ یہ اپنے دعوت میں نے رات کشمیر میں کہا تھا آج تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہوں میرے الفاظ کوئی لکھنا چاہے تو محفوظ کر سکتا ہے میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں مسٹر جلا اور پاکستان کو اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح خود مسٹر جلا سمجھتے تھے اس سے کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے اتنے عظیم اجتماع میں مسٹر جلا کا وہ خطاب ویڈیو ویڈیو آواز دونوں کے ساتھ سنانے لگا ہوں جو مسٹر جلا نے گیارہ اگست یعنی, یعنی پاکستان بننے سے تین دن پہلے کراچی میں پالیسی ساز خطاب کے اندر زہر کیا تھا وہ بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں پکا کا لیا جلدی کر یہ آپ سنے جو مسٹر جنا نے خود اور پک اس نے جو خود مسٹر جنارے نے اپنے متعلق اور اپنی ریاست کے متعلق جو کہا تھا میں وہی نظریہ رکھتا ہوں میں وہی نظریہ رکھتا ہوں میں وہی نظریہ رکھتا ہوں میں دونوں کو مذہبی اسلامی نہیں سمجھ سکتا کیوں کہ جب دونوں کی وضاحت خود پاکستان کے بابے کی زبان سے ظاہر ہو جائے وضاحت ہو جائے تو پھر میں کیا معنی متعین کرتا رہوں میں کیا کہوں میں نے پہلے ہی بتا دیا میں مسلمان ہوں میں صرف اسلامی ریاست پر ایمان رکھتا ہوں میں سیاست کو غیر مذہبی بنانا کفر سمجھتا ہوں میں تو اقبال کو پڑھنے والا ہوں ہمارے اقبال جو کہہ گئے ہیں میں وہی مانتا ہوں پادشاہی ہو جمہوری نظام پادشاہی ہے کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ ہے میں قائد اعظم کیسا پاکستان چاہیے قائد اعظم محمد علی جناح کی گیارہ اگست انیس سو سینتالیس کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے یہ وہ تقریر ہے جسے انیس سو ستہتر تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا عقیدے سے ہو مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات کی عکاسی ان کی تقریب کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی معنوں میں نہیں کیونکہ یہ ہر فرق کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے المیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے تصورات کے مطابق پاکستان کی تعمیر کے بجائے ان کے خیالات کو چھپانا شروع کر دیا ہے جس کا نتیجہ آج ایک ایسی ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے ہے جہاں عدم برداشت اس کی پہچان ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں کہیں نظر نہیں آتی مگر جب پاکستان بنا تو ایسا نہ تھا اقلیتوں کا پاکستان کے قیام میں کس قدر اہم کردار تھا اس کا اظہار پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان سے ہوتا ہے غیر مسلموں کے قیام پاکستان میں قربانیوں کا اعتراف قائد اعظم کو بھی تھا اس لیے وہ باقاعدگی کے ساتھ عیسائی پارسی اور دیگر اقلیتوں کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے قیام پاکستان کے بعد انہوں نے غیر مسلموں کو اہم ترین عہدوں پر تعینات کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں کوئی مذہبی رہنما نہ تھا بلکہ وزارت مذہبی امور ہی نہ تھی وزارت خارجہ کی تشکیل اور رہنمائی کے لیے انہوں نے سیموئل مارٹن کو ذمہ داری سونپی پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ تھے جو قادیانی تھے جگندر ناتھن قانون و امور و کشمیر کے وزیر تھے جو ہندو تھے فرینک ڈسوزا وزیر ریلوے تھے چندو لال متحدہ پاکستان کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے انیس سو چھیالیس میں ایک مسیحی دیوان بہادر سنگا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے جنہیں قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد بھی بحال رکھا کیا آج کے پاکستان میں یہ ممکن ہے شاید نہیں ہاں مگر قائد اعظم کے پاکستان میں ایسا ہی تھا ٹھیک ہے جب مسٹر جناح صاحب نے خود فرما دیا اپنی مبارک زبان سے کہ میرا اور میرے پاکستان کا اسلام اور دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں یہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے سیاست ریاست کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے نہ ہندو ہندو رہیں گے نہ مسلمان مسلمان یہ ضعیف سی آواز جو آپ کو سنائی دے رہی تھی کمزور سی آواز جو آپ کو سنائی دے رہی تھی یہ بابا قوم کی آواز تھی لہذا میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں میں مسٹر جنا کو اور پاکستان کو اسی طرح مانتا ہوں جس طرح وہ خود مانتے تھے توجہ ہے کی عربی اچک مقولہ ہے جس دا ترجمہ کر دینا کہ لیلہ دی گل تو بعد گل نہیں ہوندی یعنی مجنو کہہ رہے ہیں کہ لیلہ دی گل تو بعد بولنا بے وقوفی لہذا دوستو جب لیلہ قوم کی بات ہو گئی اس کے بعد ناچیز کو کیا بولنے کی حاجت ہے وہ انہوں نے فرما دیا جو بتا دیا جو بتا دیا وہی ہے پاکستان اس کے مطابق چل رہا ہے ایسے جتنے حکمران آتے ہیں وہ سب کہتے ہیں یار یہ دینی لوگ فسادی اور دہشت گرد انتہا پسند ہوتے ہیں ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے وہ سب سیکولر ہوتے ہیں وہ بابا جنا کے پیروکار ہوتے ہیں اور ہم صاف اور بابا جنا کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب اور عقیدہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے اور سیاست کے لحاظ سے مسلمان مسلمان بھی نہیں رہیں گے پاکستان میں اسی وجہ سے تو آسیہ ملونا گستاخ رسول کے حق میں فیصلہ ہوا کوئی مسلمان ہوتا تو غازی علم دین کی طرح فیصلہ کرتا ہال اتھے بھی ایڈے ایڈے خو پے میں گلا کھولا او دوائی خدا دی میدان چوں انج دنیا نسے جی میں ڈری بکری نس دی کی کریے یار کی کریے حقائق چھپے ایڈے پے نے وسط ہی نہیں ہے نہ جسم ساتھ دیندا ہے نہ جان ساتھ دیندی ہے اک تھک جائیدا ہے ایک موضوع چھوٹے نو پھڑیدا ہے تے ترے ترے گھنٹے لگ جاندے مسلمانوں ناکامی اور ذلت دی تھوڑی محکومی اور تھوڑی سادگی دی داستان ہی ایڈی طویل ہے کسے سرے تو پکڑنے دے پوری نہیں ہوں اے میرا کہنا کہ میں مسٹر جلا اور پاکستان کو اسی طرح مانتا ہوں جس طرح وہ خود مانتے ہیں یہ میرا حق بجانے بے کے غلط ہے اب یہاں پر میں وزیر اعظم اور ان لوگوں کے خلاف بات کرنے سے بالکل نہیں پرہیز کروں گا کہ جو کہتے ہیں پاکستان کو مدینے کی ریاست بنائیں گے فکر اقبال کے مطابق چلائیں گے میں پوچھتا ہوں ایک طرف تو بابا جی بابا جی کہتے ہو دوسری طرف ان کی پالیسی کے بھی خلاف ہو ان کے نظریہ پاکستان کے بھی خلاف ہو تو میں کہتا ہوں تم نے پاکستان اور بابا جی سے بغاوت کرنے کی ضرورت کیسے کی ہے مدینے کی ریاست میں چاہے دینی ہو چاہے بات سمجھنا چاہے دینی لحاظ سے ہو چاہے سیاسی لحاظ سے ہو مسلمان مسلمان ہی رہتے تھے بلکہ اپنے دین میں پکے ہو جاتے تھے مدینے کی ریاست میں کبھی ایسا فیصلہ ہوا ہو جس فیصلے سے مسلمان مسلمان نہ رہے ہوں بتاؤ تو صحیح ہو بتاؤ تو صحیح اگر محمد کریم کافروں کے حق میں فیصلہ کرے جبکہ کافر اپنے دعوے سے سچا ہوئے مسلمان جھوٹا ہوئے تے رسول فیصلہ کرے کافر دے حق کے تے مسلمان تے اس فیصلے نو من کے اور پکا ہو جاندے کہ مسلمان نہیں رہندا ذرا بولو چا جیڑی سیاست لال مسلمان مسلمان نہیں رہے جیڑی سیاست لال مسلمان مسلمان نہ رہے میں مسلمان میں ایسی سیاست لانت پا سکتا میں من نہیں سکتا اصا اسے سیاست کا ایمان رکھ لو جیڑی سیاست سڈے محمد کریم نے صدیق اکبر نو دتی سی جیڑی فاروق آلم نو دتی سی جڑی عثمان غنی نو دتی جڑی حیدر کرار نو دتی سی اس ریاست دے اندر کوئی کافر کوئی کافر نہ قانون کا نہ قانون کا حاکم بن سکتا ہے نہ کسی اور شعبے کا حاکم بن سکتا ہے ذہن میں رکھنا اسلام دی ریاست جتھے بھی قائم ہوئے مسلمان دینی مذہبی سیاسی ہر لحاظ اور اپنے دین مذہب ہوں یہ نہیں آ سکتے کہ مسلمان نہیں رہتا لیکن کیونکہ بابا جی نے یہ کہا تھا تو میں پاکستان کو اور بابا جی کو اسی طرح مانتا ہوں اور اگر میں ایمان رکھتا ہوں کیونکہ بابا جی نے کہا تھا مذہب ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے اس کے کوئی حکومت کو اس کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لہذا میں الحمدللہ بابا جی دی دتی آزادی دے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میرے نال میرے مذہب نال میرے دین نال میرے مذہب نال میرے دین نال حکومت دا کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں لہذا اگر میرے دین ایمان نال تعلق ہے تو رسول اللہ میں قرآن دے اس کے مطابق میں وہی سیاست مانتا ہوں جس سیاست کو اسلام کہتے ہیں دوسری سیاست نو میں لوٹ سمجھنا بوبادی سمجھنا سمجھنا سمجھنا سمجھنا سمجھنا سمجھنا سمجھنا لانت ظلم فساد بربادی میں انہوں سیاست نہیں سراپا شرارت سمجھنا دوستو گل ٹھیک ہے اچھا خدا دا نام دے کے کہنا اللہ اکبر تسی نہ میری خوشامد کرنی ہے نہ کسی اور دی دسو اپنے اعتقاد نال تسی کیڑی سیاست دے قائل ہو ایک سیاست وہ ہو گئی جیڑی بے دین ہے ایک وہ سیاست ہے جیڑا نرا دین ہے ایک یہودیاں دی سیاست ہے ایک فاروق اعظم دی سیاست ہے ایک یہودیاں دی ہے ایک مسلماناں دی ہے تسی کیڑی سیاست بننے والے ہو جھوٹ نہیں بولنا دغا بازی نہیں کرنی اپنے دل تو پوچھ کے مینو دسنا دل مدینے والے جانا ہے یا امریکہ برطانیہ وال جانا ہے اچھی اچھی بولو جنہ کا دل ادھر ہی مدینے والا ذرا ہوں ہاتھ کھڑے کر کے تائید کرو نالے سجے کبے ویکو دلیر کہڑا بیٹھا جیڑا جرت مند دلیر ہوئے گا وہ ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا تاکہ جھوٹ نہ بڑے منافق نہیں ہوئے گا سجے کھبے کیڑا ہے جڑا کہ جو پاکستان کی سیاست ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں جو مسٹر جناح نے پالیسی دی تھی ہم اسی کو مانتے ہیں وہ کون ہے ہاتھ کھڑے کرے وہ کون ہے وہ کون جو اسی پالیسی کو اور اسی سیاست کو مانتے ہیں جس میں مسلمان مسلمان نہیں رہتا بہت اچھے بس ہو رہے ہیں سمجھتا تو میں بھی بیٹھا ہوں بابے ہو اس دن پتا لگے گا جس دن ووٹ ہو گے ہاتھ کھڑے کرنے اس قوم کے ہاتھ سارے کڑے ہو ہیں توجہ ہے یہ گل گل میں بڑی سمجھنا اور سنو بابے جی دا مقصد اگر یہ ووٹ دین دے وقت جڑے مدینے دی سیاست والے نے او مولویاں نو ووٹ دین گے تے دوسرے جڑے نے او دوجا نو دین گے اگر یہ مطلب ہو تو خدا دا واسطہ جی مدینے دی ریاست اور نہ کرو جی ہاں۔ بادشاہ گل ہوئی مدینے دی ریاست نے ووٹ والا دین کنجرا نے اپنایا اور میں اس سے قائل ہوں میں اس سے ثابت ہوں اور میرا اقبال کا یہ پیغام ہے ہائے ہائے ہائے واہ واہ اقبال میں پرسوں سن رہا سا ایک مولوی کہہ رہا سی کہنا میں نو نومبر نو اقبال مزار سے جانے تے لے جا گا اپنے ووٹر تے میں آکھاں آکھاں گا گا گا اچھا میں میں آ تیرے شاہین آئے کھڑے نے تو تھلو اقبال آکھے بال آخر ہزور لگا ہے جانا سی کسے کسی دے دربار دے بنے بھی لینا ہے اچھا لے کیونکہ وہ سبق میرے کو سی دل چ خدشہ اٹھیا ہے ہے یار اقبال اقبال ہر دنیا جان دی ووٹاں سراسر جمہوریت مخالف اکبال ہی جواب دیتا انہیں آخیا توجہ ذرا میں چلو جی شاہین شاہین تے نالی دل سوال اٹھیا کہ دے بنا میںاہی لے سخت مخالف سی تے اساں ووٹ لڑے ہیں تے اقبال نو کی جواب جواب او دا نے کی بنایا ہے انہیں میں تے شگل نہ آیا میں اونج تھوڑا آیا میرے کو ریکارڈنگ محفوظ ہے بیلیو اگر کہندے ہو میں ہنے ہو پہلی وانگو سناوا کاڈو منڈیا چھتی کر آ گو تھے گو دا میدان اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار زندہ باد کے للکار ہے چشتی آپ کی عظمت کو سلام زندہ باد زندہ باد صبح توجہ سونے شہید بنا کے چلیا تھی کلندر کا دربار وہ ووٹاں دے علوان نو اپنا شہین بنا سکتا ہی نہیں وہ تے ووٹاں دے علوان نو اللو کہیں ہے تے تو شہین کے بھی لے چلیا تے تے لالی مولوی نے پھیری ماری بڑی لالی پھیری مار گا کہیں دا میں دے ہمیں شغل کیتا سی میرا کیڑا مقصد سی ووٹاں جاؤڑ دا آیا سرگے جاوہ سرگے جاوہ خسرا خسرا چلا گیا فوج نال جہاد جسے جہاد چ گیا نا گل سنو میں اگلے مورچیا تڑنا پچھلیا کھلونا میرا کام نہیں انہیں آخیا ٹھیک ہے بابا جی بسم اللہ کرو بابے ہوری اگلے مورچے تے آئے جس نے دشمن تلوار لے کے سامنے پیا تے بابے ہوری کہہ دے نے ہائے اورے اللہ خوب ہے میرے چلا چلاؤ تو سنا جلدی کر لیے تو روتا رہا ان شاہی بچوں کو بالو پر جمعے کے بعد ان شاء اللہ ہاں میں نے آپ کو پیش کر دینا ہے میں نے کہا تو روتا گیا آپ وہ شاہین آ گئے میں نے آپ کو پیش کر دینا اقبال کے سامنے میں نے کہا یہ جن شاہینوں کے لیے تو روتا رہا ان شاہی بچوں کو بالو پر دے ہاں، میں نے کہا ان کو سب کچھ مل گیا اب دیکھ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو اگر یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے تو جس نے اسلام کی خدمت کی ہے اس کا تذکرہ شامل کرو نا علامہ اقبال کی چھٹی بحال کرنا جی اسلام کی خدمت تو کرنا ہو سانو تو کچھ نہیں پتا نہ تینوں تو پتا ہے نا اقبال کی چھٹی بحال کرنا ہو نومبر آنا ہے دس شیر گن کے سنا اقبال دے اگر جڑا تو سارا وہ مقابلے پھر میں پڑھا گا تو میری ڈیوٹی لا پھر میں اتنے تو سنا میں تشریح پوچھنی تیرے کو چلے اردو دے بھی نہیں آتے ہنسنے والی باتیں نہیں ہے ہم ان کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ ایسے لوگ آپ کے آپ کو دین کی ترجمانی آپ کے لیے کر رہے ہیں آپ کی بھی جو ہے وہ ہاں. آپ اس باہ میں جی، بالکل ایسی ہاں، بالکل ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے باقی رہ گیا ووٹ بڑھانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں میرے میں تو شغل کے طور پہ الیکشن نے جس لیا نہیں ہوتا جو کہنے میں شغل کر رہی ہے تھوڑے نہ اصل کدی بھی نہیں زی نہیں چاہیے گلا کدی نہیں آئی ووٹ والی چلے جی ووٹ ہونا تو میری سیٹا تک ہونا کیا جی کتنی لینیا نے جی ہاں، میری سیٹ میں اپنا کام ہاں، ہاں، جی۔ ایک طرف جہاد کہنا اور جنت کا ٹکٹ کہنا دوسری طرف شغل کہنا اور سچی دسیا جی مان دسو مسلمانوں اے رننا بھی ووٹا اے رو رننا بھی ووٹا اچھا ہون پتہ لگا بھی مولوی بھی شگل انج کار لئی دے رہے پتہ لگا ہے بھی مولوی دی رن جڑی یہ ووٹا دیکھ لیو کہ تبو تھا کڑی کھڑی سی دے بلیاں لال وہ تو شگل سی اچھا ہون انہا دا کی بنے گا جنہ جنت سمجھ کے ووٹ دیتے سن اے دے شگل ہے شگل جنت جنہا نہیں استاد بیٹھے کیوں جی لاہ لاب نال جنت لبدی واہ میں قلم درا جی ایسا کلندر لاہور دی دا بوہا وکھایا ہے تے خالی بوہا ویکھن نال سمجھا نہیں آندی ہے سچ کہہ گیا دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا او دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا تو بھی نمازی میں بھی نماز ان کا کیا جنہوں نے جہاد سمجھ کر بٹھی بھی پیش کی تھی انہیں آخیا جہاد رنگا بھی لے جانیا گیا میں پوچھنا کدی جہاد نو محمد دے صحابہ قاسم محمد بن قاسم تے نبی دے صحابہ نے بھی کدی جہاد نو شغل میلا کیا تیرے اگے پھیریاں مارنیاں کوئی شہ نہیں کیونکہ بے عقل قوم کو نچانا بہت آسان ہے جیڑی قوم بے زمیری تے محکومی دی ذلت دی زندگی بسر کرے اس قوم کو بھوتو بنانا کوئی بڑا کام نہیں عجیب گل ہائے ہائے ہائے کڈ لیا سب ملا کڈ لیا سب سکالر کڈ لیا سب جسٹس کڈ لیا کڈ لیا سب برسٹر قانون دان یورپ تو لے کے دنیا تک ساڑھے ایک جملے دا جواب دے دے ساڑھے لکھ کتے آگے سوڑ دے دے ملا ملا نے نے شمل شمل پیچھے پیچھے وہ بندے قتل ہو گئے ایمبولینس بندے مار گئے ماوا دے پیٹ بچے سن سڑک تڑف تڑف کے ماوا مر گئی روپے تو نقصان ہو گیا ملا کا شکر نکلے قسم اور ذات دی کر کے نا جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے اگر اس ملک دے اندر ذرا بھی انصاف ہوندا نا تے جنے سیاست تے چون والے نے اے بھی اندر ہو سن تے جے جے اے ہو جا مذہبی لوگ نے او بھی سارے ہی اندر ہو سن ایمان نال دسو تہاڈا دل کی کہندا میں اگلے دن آخیا میں سارے وزیر اعظم صاحب کہتے نے مدینے کی ریاست بناؤں گا فکر اقبال کے مطابق بناؤں گا میں کیا رات بھی میں کیا میں کیا سیا کہ جس لے سپ نو موت آ راہ لب کدھر آ راہ تھے میں کیا سرکار وزیر اعظم صاحب صرف مدینے کی ریاست میں تمہارا جیسے کا وزیر اعظم بننا تو دور کی بات ہے مدینے کی ریاست میں صرف تمہارے جیسے کا اگر مدینے کی ریاست میں رہنا جائز ہو میں زبان کٹاتا ہوں میں دعویٰ کرنا کہ جمہوریت آزادی ہوتی ہے بولن دی ہم الحمدللہ نہ راستہ روکتے ہیں نہ بندے مارتے ہیں نہ لڑائیوں پر ابھارتے ہیں محمد کے غلام بناتے ہیں میں بڑے مجمے کہنا صرف ایسا میرے جواب دے دے اگر وزیر اعظم صاحب جیسوں کو یہ جیسوں کے لفظ کے اضافے کا مقصد استاد العلماء مفتی صاحب سمجھ رہے ہوں گے جب ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مثل و ذالک تو اس سے کیا تعمیم مقصود ہو توجہ ہے میں اتنے منتق جھاڑ جا منتق ملتان نو چکر پا جا میں اللہ دے فضل لال میرے رب نے ایڈی قوت بخشی ہے میں منتق دیاں بھی لتاں پال لینا انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیتی تو میرا نقد منطق آئے گا پھر اس پر اس کو دیکھنا کہ چشتی نے منطق کے ساتھ کیا کیا حشر ہے یہ ارستو کی ایجاد جو ہے ایجاد کا چشتی نے کیا اثر کیا ہے ارستو بیٹھا ہوں رستو آوے بس میرے جو جی ہو ہی گئی ہے ماں دوستو میرے لفظوں پر غور انتہائی حکیمانہ عالمانہ لفظ ہے اگر وزیر اعظم صاحب جیسوں کا مدینے کی ریاست میں رہنا جائز ہو میں زبان کٹاتا ہوں رہنا یعنی اسلام کے دعوے کے ساتھ کیوں ورنہ کافر بھی ذمہ بن کر رہ سکتا ہے لیکن کسی یہ بھی نہ ساتھ نقطہ بتاتا چلوں کہ کسی مذہب کا اسلام کی ریاست میں رہنا اور بات ہے پھیلنا اور بات ہے اسلام رہنے کی اجازت دیتا ہے لیکن اسلام اپنے سوا کسی مذہب کو پھیلنے کی اجازت نہیں دیتا اور میرا ایک ایک جملہ قسم خدا دی کر کے انا ایک ایک جملہ کرسیاں مودیاں ماری جا رہے ہیں اور اے انہوں نے پتا ہوگا جنہوں نے کرسیاں نے بیٹھے ہیں دنے چشتی کی گئی جاندے اسلام کی ریاست میں کسی مذہب کا رہنا ہو رہے پھیلنا ہو رہے رہنا ہو رہے پھیلنا ہو رہے رہنا ہو رہے کافر دے کفر نو رین دی اجازت دیندا ہے پر پھیلن دی اجازت نہیں دیندا میں آخو تے تھوڑی جی مثال دے کے گل کر دیا استاد جانتے ہیں میں تھوڑا جدل پیش کر رہا ہوں سے برہانی کیا سے جدلی دلیل برہانی دلیل جدلی دلیل خطابی دلیل شہری دلیل سفستی سناعت خمس سے صرف ایک دلیل کے مطابق بات کر رہا ہوں جدل کے اندر آ رہا ہوں جو مسلمات ہیں ان کو پیش کر رہا ہوں کر دوں ذرا تھوڑے سمجھ چ نہ بھی آوے تے کوئی گل نہیں میں ذرا جڑے دوسرے بڑا علم دا ہے وہ ماحول بھی چشتی جاہل ہے اینو کی پتہ او چلیو تسی میرے کول پڑھنا وہ دے حقے بکے رہ جاؤ اے کی بناوندا وا گل کرن والی اسا دنیا نو ایویں نہ سپائی حضور دے جوڑے پاک میں سمجھا جڑے پاس رخ کرنے رب راوا کھول چڑ دا مسلمات اندر خصم کی بات کر رہا ہوں میں نے دعویٰ یہ کیا اسلام دوسرے مذہبوں کو رہنے کی اجازت دیتا ہے مگر پھیلنے کی نہیں پاکستان کا آئین ہر مذہب کو پھیلنے کی اجازت دیتا ہے وائے وائے وائے یہ پھیلنے کی اجازت دیتا ہے یہ آئین میرے ہاتھ میں ہے انیس سو تہتر کا آئین آرٹیکل بیس آرٹیکل بیس دفاع بیس شک بیس آرٹیکل بیس اس کے اندر صاف لکھا ہے ہر مذہب والے کو اپنی ثقافت مذہب پھیلانے کا مکمل حق ہوگا اپنے مدارس اور اپنے ادارے قائم کرنے کا مکمل حق ہوگا سادہ محمد کریم فرما دو سادہ محمد کریم فرما دو مدینے دی ریاست منافقہ مسیح پائی ہے حق نہیں فرمایا کرا دو یہاں تکلیف ہے بولو بولو میری گلا بدھو نہیں سن سکتا سن سن سکتا سکتا سدھو سدھو سدھو جہے بدھو نے لا لا لا ملا ملا رسول یا سیاسی وہ تقریر وہ بندہ نہیں پائی سکتا میری تقریر محمد رسول اللہ آخے گا محمد رسول اللہ والا آخے گا سننی ہی چاہیے ویخ تیرے سامنے پاکستان کا آئین کہتا ہے جگہ جگہ جیوے کو مذہب پھیلے عیسائی پھیلن قادیانی پھیلن تبلیغ کرن اشاعت کرن سب دروازے کھلے ہیں اسی وجہ سے ہر سال پاکستان کے اندر بارہ ہزار مسلمان عیسائی بنتے ہیں کے کے و شمار مطابق بارہ ہزار ختم نبوت کے نے ختم نبوت کے ٹھیکے داروں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہی پیش کر رہا ہوں بارہ ہزار مرزائی ود رہے نے مسلمان گھٹ رہے نے مسلمان مرزائی بڑھ گئے کیونکہ یہاں پھیلنے کی اجازت ہے مدینے کی ریاست میں پھیلن آپ تو سوچ لا منافقہ ایک مسجد بنائی سی سورت توبہ اللہ دا قرآن کھول جی اس مسجد دوست رب لانت نہ پائی ہوئے میرا نک وڈ دے اس مسجد دا نام مسجد درار بولدا نہیں مرے اس مسجد کا نام کی معلوم ہوا اسلام پھیل دوسری گل جڑی اصل مثال دے جدل چاہنا چاہتا سا جدل مسلمات اندل خاصم کی بات کرتا ہوں اسلام میں آخیا رہن دینا پھیلن نہیں دینا رہن دینا پھیلن نہیں دینا رہن دینا پھیلن اب پولیو دے قطرے دی گل کر لیں پاکستان والے کہیں حقیقت میں نہیں کھولنا چاہتا صرف کی گل کرنا پولیو والا بندہ جی کسی نو لگ گیا ہے رہ سکتا ہے لیکن اگو پوری کوشش کرو کسی ہو بول مرے جٹ بیٹھے دریا دی بلا لیا کٹ جنا سکولیاں دے ناز کرنا لیا سکالر ماسٹر ڈاکٹر پروفیسر تے حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ جے ایک گل تو بعد چتی چکن دی ہوش رہ جاوے میرا چھتر ماری رات کشمیر علاقے سا اتنے پی ایچ ڈی ڈاکٹر میری تقریر چ موجود سی ایک سوال بھی کیتا لیکن حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جدو تقریر مکا کے آ رہا سا سرائے عالمگیر دے کول پل دے کول پہنچیا پج کے آئے نے گڈی کھلار کے تے کہندے نے میں نام ہوں ظاہر نہیں کرنا چاہتا میں پڑھیا فلانی تھان تھا ہاں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہاں پر زندگی چس نہیں آئی جیڑی اج آ گئی نام مستحضر نہیں جی لیکن وہ بندہ میں ملا سکنا پی ایچ ڈی ڈاکٹر نو مزہ پھر ارد کرنا پولیو دے کچرے والے پولیو ہر بچے نو پلا ہوں تو وڈیا نو ہی پلا تے چھتر مار مار کے بلاندے نے جڑے کہندے نے اسلام تے محبت دا درس دیندا ہے اسلام تے پیار دا سبق پڑھاوندا ہے اسلام تے کسے نو تکا کردا ہی نہیں او کہندے نے پینا کہ سوٹا ماریے تینو نہ پیو دے پولیس لے جاندے نے میں کیا حضور سرکار خرکار تھوڑی دی عرض اگر گستاخی نہ سمجھو تے عرض کر دئیے کیونکہ دل بہت نازک ہے مت پاٹ جائے جی کیونکہ پتھر ورگا دل ہے بہت نرم و نازک ہے مت کو گل اثر کر جاوے تواڈے پتھر دل دے حضور سنگ دل سرکار میں عرض کراں مینو کہ دسو میں کیا حضور اسلام سے محبت دا مذہب سی یہ پولیو دے قطرے چھترا نال خیر جدو دین دی گل کرن لگو تے مولوی نو آندے نے حضرت صاحب یہ کوئی بولنے کا انداز ہے توبہ توبہ آپ کی تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھی حضور تو میٹھے میٹھے ہو کر بیان کرتے تھے آپ تو توبہ توبہ لڑن نو پئی دی اسلام سچی دسی کہ نال پلانا آپ نیٹ کھول کے سارا پڑھ لے تو سن لے جو پولیو دے بارے خود کی کہ لیکن میں روکنے نہیں چاہتا کوئی پیندا ہے تے پاویں بوتل پی جائے میں میرے مینوں مینوں دیو دیو دیو پولیس پولیس میں میں میں ایمان نہ جڑا نہیں پیندا نا تساں ڈرم ہاں جی تکے نال پلا کے جہا پہلو قطرہ پی ہے میں ڈرم نہ پلاوا پھر یہ پین نال جے لنگڑا بندا ہے لنگڑا نہیں بندا یہ پین نال جے تگڑا بندا ہے تے ڈرم پلان نال تے پلوان بن جانا ہے میں پہلوان بناواں دا تاکہ چھتی مردے جان شالا یہو جا فارمی ککڑا تو خراب کل دی بجائے آج جان چھڑاوے آخو آمین اور سجنہ اسلام آدھے دوجا مذہب رہ سکتا ہے پھیل نہیں سکتا رہ سکتا ہے پھیل پاکستان والے کہتے ہیں امریکہ والے کہتے ہیں پولیو والا رہ سکتا ہے مگر پھیل نہیں سکتا اسلام آخر پولیو لگنا کر دے دوسرا مذہب کافر کرتا ہے دو جگ لانتی برباد کرنا ہے لہذا پولیو تو برداشت کر سکنے ہیں مگر کفر برداشت نہیں کر سکتے لہذا لہذا لہذا لہذا رہ سکتا ہے پر ادھر ویکو چشتیا چشتیا تو تے آخیا سی وزیر اعظم صاحب جیسوں کو مدینے کی ریاست میں رہنے کی اجازت بھی نہ تھی کوئی دلیل ہے میں کہتا ہوں استاد صاحب تشریف فرما ہے موٹی دلیل تو دنیا جانتی ہے کہ با جماعت نماز جو نہیں سی پڑھدا تو مدینے والا محبوب رہے نہیں سی دیندا فرماندا سی جھگا سار دے ایویں حضور حضور تے با جماعت جیڑا نہ پڑھدا اوندا جھگا ساڑ دے سن تے جیڑا تھڈو نہ پڑھے اور دوسری گل کرن لگا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جدو پرویز دے ایلچی آئے نا کوئی پیام لے کے انہاں مجھ سامت آئیے داڑھی منائیے رسول اللہ دے سامنے آئے حضور نے گل کر دیا رخ پھیر لیا محمد فرمایا مدینے کی ریاست کا دعویٰ کرنے والے تیرے جیسے کی طرف تو مدینے کی ریاست کا سردار دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا اور تجھے بٹھا دے گا پھر اپنے ممبر پر لہذا میرے دوستو میں ببانگے دھول کہتا ہوں کہیں بھی مجھے بلایا جائے میں بربلا کہوں گا میں مسٹر جناح کو نہ نبی سمجھتا ہوں نہ ولی سمجھتا ہوں ایک سیاسی شخص سمجھتا ہوں جو اپنے اغراض و مقاصد کے تحت ایک ملک بنانے کی کوشش کرتا رہا اور وہ بنا کر چلا گیا میں نہ سیاسی رہنما سمجھتا ہوں اپنا نہ اپنا دینی رہنما سمجھتا ہوں نہ روحانی رہنما سمجھتا ہوں اور میں اقبال کو اپنا سارا کچھ کا رہنما سمجھتا ہوں اور کوئی مجھے اس پر مجبور نہیں کر سکتا کہ اس کو کیوں نہیں مانتا اس وجہ سے کہ یہ خود بات یہ چپ یہ جنا کے دیے پیغام اور پالیسی کے مخالف ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہر کسی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے میرے مسئلے کون مداخلت کرے ہو زندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شیر اسلام کلندر لاہوری شاعر مشرق حضرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اسلام مجاہد دوسرا ہمارا نظریہ صاف ہے اگر کوئی تعلیم کے متعلق پوچھے تو لکھ لے یہ نہ کہے چشتی چھپاتے ہیں یہ سکول کی تعلیم کو میں یہودیوں کی سازشی تعلیم سمجھتا ہوں جس طرح کے ہمارے تمام مفکرین کا اس پر اتفاق ہے تمام مفکرین اس پر متفق ہے میں آتا ہوں باس مناظرے کے لیے کسی نے مائی دے لالچ کسی نے لالچ کسی نے خون کسی نے جس میں حرکت کر دے میرے سامنے چٹ دے بہ جائے للکار ہے للکار ہے للکار تعلیم کو وہی سمجھتا ہوں جو ہمارے قلندر اقبال سمجھتے تھے جس کو چیف جسٹس پاکستان روحانی باپ کہتے ہیں پاکستان کا میں پاکستان کا بیٹا نہیں یہ پاکستان جس کا بیٹا بننے کی دعوی بننے کا دعوی کرتا ہے میں اس کا روحانی بیٹا ہوں اقبال یہ کہتے ہیں اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین دین و کے خلاف اور انسانیت دونوں کے خلاف سازش ہے سازش ہے سازش ہے یہاں پر ایک ساز... اس سازش کی کہانی کو کھولنے کے لیے او جن ملاؤں نے شغل بنایا تھا واقعی بات اس کی ٹھیک ہے ہے شغل اقبال کہتے ہیں جمہوریت رچ کتے تے دنگل دا نام تماشا کینو کہندے جو ہے تماشا کینو کہندے ہو دنگل نو بولا تماشا کینو کہندے ہو اقبال جمہوریت نو نظام نہیں کہندا بادشاہی نو نظام کہندا جمہوریت نو تماشا کہندا ہے میں نواوا مولی وہ سڑک روک کے بندے میرا وہ میرے حسین شکوا سی نال حسین نے کسی نو وٹا بھی نہیں مارے کسی کی ضرورت ہاتھ کھڑا کرے میرے حسین میرے حسین نے کسی کا راہ ڈکیا میرے حسین نے کسی کا راہ ڈکیا کسی بے گناہ کسی دوسرے بندے نو وٹا ماریا حسین نے ثابت کرو بول دے کیوں نہیں مرو امام اعظم ابو حنیفہ جیل چ رہے نے امام نے کدی وٹا ماریا ہوئے کدی راہ روکیا ہو مجدد الفسانی جیل چ رہے نے ثابت کرو کدی راہ روکیا ہوئے وٹا ماریا ہوئے توجہ ذرا میں راہ روکن والے مولویوں نو پوچھنا اقبال کہہ گیا سی تماشا تو کیا ہی شغل تو ووٹ لڑن تو بعد شغل آکھے اسلام کہن تو بعد آکھے جہاد کہن تو بعد آکھے رنہ کڈن تو بعد آکھے ساری زلت نحوست لانتا لین تو بعد آکھے تو شغل بعد جاکھے اقبال تماشا کہہ گیا سی وہ تو انا میں سارے شیر یاد رکھنا لیکن حیانی یہ بھی کہتے تو یاد کیتے نہیں الحمدللہ اقبال نے دسیا سانو جی خارجی لگے مرد نے خارجی اتری نے خارجی انہوں نے کہیں نہیں جڑے جتوں دین ملے انہوں نے کافر کہ نبی سونے دے یارہ تے اہل بیت دے دین لبا سی تے خارجی کہندے سارے سارے کافر نے انج دے بدھو کوئی ہے سن خان جوان سن تو سن نکل تے میں کہیا جی اسا کیوں نکلی ہے ساڈیاں نکلی ہے جنہ دیا نکلیاں ہوں نکل سڈیا گھر بیٹھیا میں بوتھا بھی سیکھا گے جی کسی کڈن کی گل کی اصا اپنی جانا وار سکتے تا کر کے میں جگہ جگہ آخیا مسلمانوں تہاڈیاں فوٹو لیندے نے شناختی کارڈ دی خاطر پہلا انگوٹھے انگوٹھے انگوٹھے دیندے سان اساں انگوٹھے دیندے سان لے لیندے سان ایویں پھر ستر سال انگوٹھا ہی بابے ہورا انگوٹھے تے گزارا کیتا ہے لیکن ستر سالاں تو بعد انہاں آکھیا فوٹو دیو کیوں میں آکھیا سنو تسا اپنی رنا دے ننگے کچھیاں چیز ستھنا لوہا کے فوٹو دے کے تے تسی شناختی کارڈ بناؤ اسا تو انواں ساڈو وڈ دیا جی لیکن خبردار اسا مسلمان اے ساڈیاں دھیاں بہناں دی اگر شناختی کارڈ تصویر نہیں لیا جڑا انگوٹھا دینا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرے جڑا انگوٹھا دینا چاہتا ہے وہ ایک لینا چاہتے ہیں دوے انگوٹھے دوے انگوٹھے تیرا انگوٹھا وادو ہے توجہ ذرا اوئے ادھر دیکھو کیڑے ہو جڑے اپنی دھی بہن دی فوٹو دے کے شناختی کارڈ بنواون تے راضی ہو ہاتھ کھڑا کرو اے جڑا دلیر بیٹھا ہے دلیر ہاتھ کھڑا کرے ہوئے اچھا جڑے دتے جے فوٹو وہ جڑے بیٹھے ہو اس لیے راضی سو یا ناراض سو بولتے نہیں ہوئے بہن دے فوٹو دیتے سن راضی سو کے ناراض جڑے ناراض ہو تائید کرو کہ اساں انگوٹھا نہیں دے اساں چشتیا اصا اوہی مطالبہ کرنے ہاں کہ پاکستان باب جناح کا ہے تو باب جناح نے جو پہلے دن سے شناختی کارڈ کے لیے شرط رکھی تھا رکھا تھا وہ انگوٹھا ہے اصا اوہی دیا یہ گل ٹھیک ہے بولو بولو جنا اگو بابے ہو تو ود کے کام کیتا ہے اصا اونا نو بابے دا باغی کرنے ہیں تے بابے دے باغی حرام دون دونے اساں کدی گوارا نہیں کرتے لہذا اساں مطالبہ ہاں۔ کرنے ہاں کوئی ننگیاں دےوے تے سانو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ جمہوریت میں آزادی ہوتی ہے لہذا ساڈے کول منگن دی کوشش نہ کرنا کیونکہ یہ ہر کسی کا اپنا مسئلہ ہے یہ گل ٹھیک ہے یا غلط ہے اچھا سچی دسیا جی یہ ول خلاف شکر ہے شکر ہے میں تعلیم کو سازش سمجھتا ہوں جس طرح سب کہتے ہیں اقبال بھی کہتے ہیں لہذا یہ ہمارا نظریہ ہے کوئی لکھ لے اس سازش کے ساتھ ہم نہ لڑتے ہیں نہ مارتے ہیں لانت بھیجنے ہونا سورا تے جڑے بم سٹ دے ساڑا ہونا نہ کوئی تعلق نہ ہو سکتا ہے نہ ہوئے گا وہ انہوں دیا ایجنسیاں دے اپنے تیار کردہ نے اور اسا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اللہ دے فقیرہ دے تیار ہوئے اسا کسے دے کتے دے روٹی تے ٹکر تے پیسے تے اجداد دے فنڈ دے پلہ نہ لے نہیں نہیں نہیں میں دو میں ہاتھ کھڑا کر گیا نا اور چشتی نو پوری دنیا چگر کوئی کانا ثابت کر دے ایڈی ضرورت نال کسی نو نہیں گا گل کر دیا کیوں او عشق ملک دیکھ کے گھر پوشاک ہے اس ملکی کے کتے ہمیشہ دلیل ہوتے بولتے نہیں کسی بے وقوف خارجی نے سوال لکھ دیا آپ نے کسی ملونا کے خلاف دھرنا نہیں دیا آپ باہر نہیں نکلے افسوس ہے اس خارجی موٹے اکلاڑے تو جواب دے گیا ہوں دی سمجھ دانی اوتھے دی اوتھے ہی واہ صدقے جاواں اذا ان واسطے ہوئی کہہ سکنے ہیں اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما میرے چھوٹے حضرت صاحب نے ایک گل کی جی، جی، جی، پچھو تلقدار سفارشی سی وہ سفارش کرن آیا تھندار دے کول کرسی تے بیٹھا سی سی مل جڑا پھڑیا گیا انہیں آن کے دسیا اے اے سچو صاحب ساڈا تلکدار بندہ ہے ذرا خیال رکھنا انہیں آخر کرسی تو تھلے او کرسی تو تھلے بہ گیا انہیں سر میرے خیال دے میری گل تسی سمجھے نہیں میں دسیا میرا اپنا بندہ ہے انہیں آخیا چھتی کرو کرو یہ لما لما کر کے پانچ چھتر گئے کے انہیں حوالات باہر جدو چودھری صاحب نکلیا نا تے اگوں ایک بندہ آ رہا سی کدھر چلنا ہے کہ یار تھانے چلے کوئی بندہ چڑانا جی ضرورت پی تو سانو یاد کریے گلا کر دو سڈے اگے انگریزی چوچے تیری رسول اللہ کی غیرت کی نتیجہ کیویں تھی بیٹھیا کی بنیا کدھر گئی ہوئے آسیا ملونا تے ملتان چ ہو کے گئی ہے وہ آسیا ملونا تے ملتان چ ہو کے گئی ہے جہاز بیٹھ کے بھاگ لے گئے اصا یہو جہ سفارشی ہے نہ پڑھ سکتے ہیں جنہ دی سفارش کران چاہیے انہوں چھتر پوائیے لانتیا اصا رسول اللہ دے دین دے ہو جائے سفارشی نہیں پڑھ سکتے الٹا دلیل کرائیے اصا دھرنا نہیں کٹاں گے دیاں گے اصا راہ نہیں روکاں گے جنہ تو شکوا ہے اتنے احتجاج کر سکنے ہیں تے بر ملا بول کے تینو آگاہ کر کے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ان دا ماحول بنا دیاں گے کہ حکومت دا جج یا کوئی افسر بھی آکھے گا او تسی چشتی والے ہو جی او تسی جاؤ جاؤ جاؤ, جاؤ, جاؤ مولوی پھاڑ کے انہاں اندر کیتے نے کنجری زمانے دی جہاز تے بیٹھ کے اوے ہالینڈ دے خاکے ہالینڈ دے خاکے جنہ بنائے سن ہالینڈ دے کافر ایتھے آن کے آسیا نو لے گئے نے پتہ جے او پتہ جے تے مولا دی قربانی ویکھ لئی جے ہن میں جانتا مار کے بنا لگے سن مولبی اتو جلوس کٹ کے چلے سن آخیا کامیابی ہو گئی انہیں روک دیتے نے فٹے منہ وہ بنا اتو گا لے گیا تیرے ترنیاں دا تے تیرے احتجاجاں دا ایو نتیجہ نکلیا تیرا ایڈا سر وی نہیں توجہ نہیں فرمائی نے میں اے جا قدم اٹھا نہیں سکدا اور جیڑا اٹھاواں گا منا کے رہواں گا اور مناواں گا بندے مار کے نہیں اے رب دی دتی زبان نال مناواں گا قسم خدا دی دی دی دی دی کر کر کے آنا جے سامنے بیٹھے آنے دیا تی تی پین پین شروع تو پھیرا جاننا پنجابی لگ نا بندہ آندن فلانے دیا لتا تی دی دی دی پین کرن آنے ساڈی گل ہونی ہے دی دی پین نہ کرن لگ پین دے کر بئی مانو تسا انگریزی یہودی طریقے اپنا کے مسلمانوں نو برباد کیتا اسلام نو بدنام کیتا رسول اللہ دی غیرت نو خاک چ رولیا میں ایک سوال کرنا پوچھو تصا آخو نظر سانی کا کیوں آخیا جی ادھر کہ سو واجب القتل ہے جڑا واجب القتل ہے وہ نبی عزت کی نظر سانی کر کے سکتا ہے وہ نہ پہلی نظر کر سکتا ہے نہ دوسری کر سکتا ہے ادھر آنا واجب القتل ہے ادھر آنا نبی عزت کا قاضی بن سکتا ہے تیری زبان ہے کہ کھوتا ہے میں کدی آخا رسول دی عزت دی میں کسے گستاخ نو آخا رسول دی عزت دی حفاظت کرو میرا نک وڈ دے اگر اللہ دتی توفیق تے رب اساں دعاواں منگنے او نے اسلام لے اونے جدو آیا اساں پھر آکھاں گے کوئی کافر بھوک تے بخاوے سبحان ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں انگریزی نظام کے ساتھ انگریز کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے اور اسلامی نظام کے ساتھ رسول اللہ کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے بس الحمد للہ